ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں اور انہیں دھمکیاں دی گئیں